کریں گے ناغا نہیں کریں گے بیس منٹ پچیس منٹ کی کلاس کر لیں گے دس منٹ اتنا کر لیں گے لیکن یہ کہ چھٹی نہیں کرنی وائس اوکے تو چھٹی نہیں کریں گے مجھے دس منٹ منٹ پانچ دس آپ لوگوں کو یاد کرنا ہم ان شاء اللہ کلاس بیس پچیس منٹ کی اتنا کر لیں گے ٹھیک بسم اللہ الرحمن رکھیں اب بتائیے ہم کس جگہ کے اوپر تھے امر کی گردان امر کی گردان ہم نے بنا لیا تھا اس کے قاعدے بھی ہو گئے تھے اب امر حاضر معروف بنانے کا خاص قاعدہ یہ بھی میں نے آپ کو کچھ نہ کچھ کروا دیا تھا میں دوبارہ آپ کو کرواتا ہوں امر حاضر معروف بنانے کا خاص قاعدہ یہ ذرا مشکل ہوتا ہے قاعدہ ٹھیک ہے تو کس طرح بنتا کیسے ہے کہ جی علامت جو مظاہرے ہوتی ہے علامت مظاہرے حاضر معروف کے اندر تا آتی ہے مظاہرے معروف کے اندر تا آتی ہے اس تا کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہے تا کو گرانے کے بعد اگر حرف متحرک ہے تو کام آسان ہے کام آسان ہے تو تا کو گرا دیں پھر فوراً چلے آخری حرف کو دیکھیں اگر حرف علت نہ ہو اگر حرف علت نہ ہو تو آپ اس کو ساکن کر دیجیے آخری حرف کو اور اگر حرف علت ہو تو اس کو آپ گرا دیں گے ٹھیک ہے اور اگر علامت مظاہرانے کے بعد پہلا حرف ساکن رہ جاتا ہے پہلا حرف ساکن رہ جائے اب اور کام کرنا ہوگا کلمے کو دیکھنا ہوگا مظاہرے کے اندر عین کلمے کو مظاہرے کے اندر عین کلمے کو یاد رکھیے گا کہ مظاہرے کے عین کلمے کو دیکھنا ہے اگر عین کلمہ تو ہے مقصور شروع میں لگائیں گے مسلی مضموم لگائیں گے اور کام پھر وہی بات چل رہی تھی کہ آپ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہر سے علت ہوگا تو پھر کیا کرنا ہے کلمہ مضموم تو پھر حمزہ وسیع مضموم شروع میں لگا دیں گے ٹھیک ہے اور اگر کلمہ کلمہ مفتو ہے یا مقصور ہے تو ہم لگایا جائے گا شروع کے اندر اور یہ بھی دیکھنے آخر تو دیکھنے آخر میں ہر کی علت ہے یا نہیں اگر ہر کی علت ہے تو ہر کی ہر علت نہیں ساکن ہو جائے گا ساکن ہو جائے گا مثالیں ساری اس کی کی مثالیں ساری انہوں نے دی ہوئی ہیں دیکھیں تو المو تو المو سے ہم نے مظاہرے بنایا تھا تزا سے زا اور پھر اگر ہر سے علت آخر میں ہوگا جیسے کہ تقی تقی سے کیا بنے گا کی میں نے بتایا بھی تھا اور بنا تنا پھر وکیل وکینا کی میں کی لفظ وکینا جو ہے نا واؤ اور واؤ پہ عروف اس کو کہتے تو بچا نا یعنی کی کا مطلب اے اللہ تو بچا نہ کس کو عذاب النار جہنم کے عذاب جہنم کے عذاب تو یہ جو ہے نا یہ ہے امر کسی ہے اگر مظاہرے کو گرانے کے بعد علامت مظاہرے کو گرانے کے بعد ساکن رہتا ہے تو اس میں سے دیکھا تھا ہم نے تسماؤ جیسا تسماؤ تو اس سے کیا بنے گا اسما بنے گا اور تجربو سے کیا بنے گا بنے گا اور ترمی سے کیا بنے گا ارمی علت والی مثال ترمی سے ارمی اور تخشا سے علت والی مثال اور مضمون ساتھ لیے جی امر میں نون جمع مونس باقی رہتا ہے اور نون گرا دیا جاتا ہے نون جمع مونس آپ نے نون جمع مونس کو کوئی نہیں امر آ آ جائے جائے چاہے کوئی بھی جتنی بھی ہم گردانے کر چکے ہیں آپ دیکھ چکے نون جمع مونس کیا رہتا ہے اپنی جگہ پر نہیں ہے نون ارادی گر جاتے ہیں لیکن نون جمع مونس وہ اپنی ہم نے لیا فال نان لیا فال نان جگہ پہ رہا صحیح لیا یا فلنا تھا تو لیا نان نے بن گیا فائدہ نمبر دو فکیلا و خفیفہ جس طرح مظاہرے میں آتا ہے امر میں بھی آتا ہے انہوں نے سکیلا و خفیفہ جس طرح مظاہرے میں آتا ہے امر میں بھی آتا ہے لیکن اس میں عقید نہیں لگایا جاتا اس دن بھی ایک ساتھی نے سوال کیا سوال کیا تھا کہ نون سکیلا ثقیلا و خفیفہ یعنی مظاہرے میں جو جب آتے ہیں نون سکیلا و خفیفہ تو اس میں ساتھ کیا لگاتے ہیں ہم لام تاکید لگاتے ہیں لام تاکید امر میں نہیں لگاتے تو بھائی میں نے اس دن بھی ایک آپ کو بات کی تھی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ عرب ہم نے تو ہم تو عرب کے جو قواعد ہیں وہ عربی زبان کے محتاج ہیں نہ کہ عربی زبان قواعد کی محتاج ہے ہمیشہ پہلے زبان ہے قواعد میں بنتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ پہلے آپ ایک ہزار بندہ بیٹھے پہلے قواعد اس قواعد کی بنیاد کے اوپر ہم ایک نئی زبان بنائیں گے ایسا نہیں ہوتا لوگ آپس میں بات چیت کرنا شروع کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے کرتے کچھ الفاظ بنتے جاتے ہیں بنتے جاتے ہیں ہوتے ہوتے ہوتے زبان بن چکی ہوتی ہے لوگوں کے درمیان ایک میڈیم آ چکا ہوتا ہے کمیونیکیشن کے لیے تو اس کے بعد پھر لوگ اس زبان کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو زبان بنی تو اس کے کیا قواعد کیا ہیں تو ایسے ہی عربی بھی یہی ہوگا عربی بھی ایسے یاد رکھے گا قرآن مجید قرآن مجید عربی قواعد کا نہیں ہے قرآن مجید قرآن مجید عربی قواعد آج نہیں ہے قواعد قرآن مجید کے محتاج کیونکہ ہم نے جو عربی قواعد نکالے ہیں یہ قرآن اور حدیث کو دیکھتے ہوئے قرآن اور حدیث میں اس طرح یہ یہ قاعدہ یہ ہوگا یہ قاعدہ یہ ہوگا سمجھ رہے ہیں بات یہ بڑا فرق ہوتا ہے لوگ اس چیز کو وہ کرتے ہیں کہتے کہ یہ یہاں پر اس طرح بازیا قرآن کے اوپر بھی اس سے لفظ آ جائے گا کہتے ہیں خلاف قیاس جہاں پر کوئی قاعدہ نہیں ملے گا نا جہاں پر کوئی قاعدہ نہیں ملے گا میری کوئی قاعدہ آ رہا ہی نہیں قابو میں نہیں آ رہی یہ تو بات ذکر ہوئی ادھر قاعدہ تو ہے نہیں ادھر تو اس کے لیے پھر لوگ کیا کرتے ہیں ایک لفظ نکال دیتے ہیں کہتے ہیں جی خلاف قیاس ہے یعنی ہماری عقل تو چاہتی تھی کہ اس طرح ہونا چاہیے لیکن یہ عقل کے جو ہے نا وہ خلاف آ گیا تو کہتے ہیں خلاف کیا یعنی اس میں قاعدہ کوئی موجود نہیں ہے ہمارے پاس کیونکہ انہوں نے اس کو خریدی یہ غلط چیز ہے کیونکہ پر نہیں اترتا اس لیے یہ غلط ان کو پتا ہے کہ بھی ہمارے ہمارے قواعد ساری چیزوں کا احاطہ نہیں کرتے ہیں جو ہمارے پاس قواعد تھے جو چیز اس سے قاعدے سے ہٹ کے آ رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ خلاف اس لیے امر میں لام تاکید نہیں لگایا تھا فائدہ نمبر تین لام تاکید مفتو ہوتا ہے لام تاکید کیا ہوتا ہے مفتو ہوتا ہے اور اس کے معنی ہے ضرور کے معنی کیا ہوتے ہیں ضرور اور لام امر مقصود ہوتا ہے میں نے آپ کو کہا تھا نا لام امر لام امر کیا ہوتا ہے مقصور ہوتا ہے اور اس کے معنی ہے چاہیے کے یا پل چاہیے آدمی لیا فلا چاہیے کہ کریں وہ دو آدمی ٹھیک ہے نا لیا فالو چاہیے کہ کریں وہ تین آدمی یا مرد آپ کہہ لیں تو یہ لام امر میں چاہیے کا لفظ آ جائے گا فائدہ نمبر چار حمزہ وصل وہ حمزہ ہے جو اپنے پہلے حرف سے مل جائے اور پڑھنے میں نہ آئے حمزہ وصل حمزہ وصل میں نے آپ کو کہا تھا نا جی حمزہ وسلی جی۔ لے آئیں گے آپ کہہ رہے تھے جی حمزہ وسلی کیا ہے میں نے کہا تھا ابھی آپ اتنی جلدی نہ کریں حمزہ وسلی کے اندر بات آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ حمزہ وسلی کی تو کہہ رہے حمزہ وصل وہ حمزہ ہے نے پہلے حرف سے مل جائے اور پڑھنے میں نہ آئے سے ملتا ہے اور پڑھنے میں نہیں آتا مگر لکھنے میں باقی رہتا ہے مثال دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں اصل میں نا تالاب یت لوب تالاب یت لوبو تالاب یت لوبو سے جو امر آئے گا نا وہ آئے گا اٹھ لوب کیا آئے گا تالاب یت لوبو سے امر کیا آئے گا اٹھ لوب وائس اوکے وائس اوکے جی طلبا یتلب اس سے امر آنے اتلب ہاں شروع میں آئے گا تو پھر تو پڑھا جائے گا نا شروع میں آنا تو وہ تو ہے شروع میں تو میں نے آپ کو پہلے حمزہ وسیع کیوں لاتے ہیں بھائی حمزہ وسیع لاتے ہی اسی لیے تھے کہ ہم کے جو بعد جو لفظ تھا نا وہ کیا تھا ساکن تھا جب ساکن تھا عرب ساکن سے سٹارٹنگ نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں کوئی متحرک چیز سے سٹارٹ کر کے دو کوئی متحرک چیز ہونی چاہیے پڑھنے کے اندر سے تو اگر کوئی چیز جب درمیان میں آ جائے تو ٹھیک ہے درمیان کے اندر تو کیا ہو سکتا ہے آپ گرا دیتے ہیں گرا دیتے ہیں لیکن اگر آپ اسٹارٹ سے کرنے لگے تو پھر تو آپ کو پڑھنا ہی پڑے گا تو کہتے ہیں حمزہ وصل وہ ہمسا ہے ہر سے مل جائے اور پڑھنے میں نہ آئے مگر لکھنے میں باقی رہے جیسے کہ میں نے کہا طلبا یت لوگوں سے امر بنے گا ات بنے گا ات لب اب جب ات لف بنا نا تو ات لطف بنا اصل میں یہ کیا تھا طلبا یت لبو تپ لبو تھا تپ لبو امر حاضر کیا تھا تپ لبو تت لبو تھا تا کو ہم نے گرایا تپ لبو تت لبو سے کیا کیا تا کو گرایا تا کو جب گرایا تو آگے تا تھا تا تا آگے تھا تا ساکن تھا تا ساکن ہے بلکہ ابھی اب اس کو چلیں تپ لبو تھا آپ فوراً آخر میں جائیں آخر میں جا کر دیکھیں آخر میں جا کے دیکھیں کہ حمزہ کیا ہوتا ہے حرف علت ہے یا نہیں ہے تو با ہے با تو ہر سے علت نہیں ہے تو جب ہر سے کرنا ہو تو آخر ساکن کر دیتے آخر سے با کو ساکن کر دیا بن گیا تب بن گیا نا امر کے حوالے سے یعنی پھر تا کو گرائے تا کو گرایا تا کو گرانے کے بعد دیکھا کہ بھائی ساکن ہے یا متحرک ہے تو دیکھا کہ پا ہے اور وہ ساکن ہے ساکن ہے تو حمزہ وصلی شروع میں لانا ہے حمزہ وصلی شروع میں لے آئے لیکن اب حمزہ اوپر کیا لانا ہے ہم نے زما لانا ہے یا کسرا لانا ہے کلمے کو دیکھیں گے اگر کلمہ مضموم ہوا تو حمزہ وصلی شروع شروع میں مضموم لایا جائے گا اور اگر کلور یا مکتو ہوا تو حمزہ وصلی مقصور لایا جائے گا تو لوبو سے کیا بنے گا لب بنے گا کیوں لوبو لام جو تھا نا عین کلمہ تھا لام تب لام کلمہ لام جو تھا وہ عین کلمہ تھا اور وہ مضموم ہے جب وہ مضموم ہے تو حمزہ وصلی بھی شروع میں تو کیا بنے گا ات یہ تو میں پڑھ رہا ہوں جب میں اسٹارٹنگ کر رہا ہوں ات ٹھیک ہے لیکن اب ہوا یہ ٹھیک ہے اب ہوا یہ کہ جی اس کو ہم درمیان میں لاتے ہیں جب درمیان میں لاتے ہیں تو اگر فا اسٹارٹنگ میں لے آئے کوئی ٹھیک ہے جب فا لے آئے تو جب فا اسٹارٹنگ میں لے آئے تو فعت فعت مبنی پڑیں گے آپ اس کو فعت مبنی پڑیں گے ٹھیک ہے اب کیا پڑھیں گے حمزہ وسلی دیکھیں کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے فا کے بعد الف لکھا ہوا ہے فا کے بعد کیا لکھا ہوا ہے الف لیکن وہ ہے اپنی جگہ موجود ہے لیکن پڑھنے میں گر جائے گا تو کیا پڑھیں گے فت لب کیا پڑھیں گے لوپ تو ہم کہیں گے اس پت لوپ کے اندر حمزہ وسلی یہ حمزہ وسلی ہے لکھنے میں آ رہا ہے لکھنے میں آ رہا ہے پڑھنے میں نہیں آ رہا مثال پاک آج بہت ایک مشہور فکر من تھکرا فکر فراؤ اصل میں کیا تھا اکرا بھائی تم پڑھو اکرا کا مطلب کیا ہوتا ہے پڑھنا یہ بھی امر کا ہے نا اکرا اکرا اکرا اکراؤ یہ جمع کا سیکھ ہے ٹھیک ہے

بس تخفیر کیوں پڑھ رہے اس تخر ہونا چاہیے تھا نا اس ہونا چاہیے تھا کیوں پڑھتے ہیں بھائی حمزہ وسلی ہے اور یاد رکھیے گا اگر آپ نے حمزہ وسلی کو پڑھ لیا درمیان کلام کے اندر تو یہ بہت بڑی غلطی ہے یہ غلطی ہے حمزہ وصلی کو گرانا واجب ہوتا ہے یعنی لکھنے میں آتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا ٹھیک ہے نا اس نہیں ہوگا پھر بس پڑھیں گے میننگ تو نہیں بدلتے لیکن یہ ہے کہ یہ ایک قواعد ہے نا اس کے حوالے سے یعنی جو عرب کے عرب پڑھتے رہے ہیں عرب جس طرح پڑھتے ہیں اس طرح ہم نے پڑھنا ہے تو بس پھر تو یہ چیزیں جو ہیں میننگ تو نہیں وہ بدلے گا تو لوگ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے سما لوگ بھی کیا پڑھیں گے سم مت دیکھیے جی وائس اوکے جی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس سامنے آ ہیں اب آپ کو سمجھ میں آئیے کہ حمزہ وسلی کہتے کسے ہیں حمزہ وسلی حمزہ وصلی کام کیا کرتا ہے ملانے کا کام کرتا ہے یہ ملاتا ہے اگر سٹارٹنگ کے لیے ہو جائے الف کے اوپر وصل کا کیا ہوتا ہے اس الف کے اوپر وصل ایسے یو ڈی یہ کیا اس سے کیا مرد مطلب ہے سعود سعود اچھا اچھا اچھا سواد سواد جو ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک میں کہہ رہا ہوں اسپیلنگ بھی غلط لکھی ہوں حمزہ وسلی کے اوپر وصل کا نہیں یہ اس یہ جو وصل کا حوالے سے ہے نا سواد جو وصلی کے لیے جو وہ ہوتا ہے وہ عام طور پہ نہیں لکھ بعض اگر کسی جگہ کے اوپر کتابوں میں لکھ دیا جائے تو لیکن ویسے نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا اس کو کچھ بھی نہیں لکھا آپ کو وہ جو وصل جو قرآن مجید میں آپ کو جو ملتے ہیں نا وصل کے حوالے سے وہ ہی ہوتا ہے کہ آپ رکنا کہاں ہے کہاں پہ رکنا نہیں ہے ٹھیک ہے کہاں آپ کو وصل ملانا ہے کہاں کو آپ کو ملانا نہیں ہے قرآن مجید میں جو آپ نا وہ وصل کے لیے جو سواد اور لام لکھا ہوا مل جاتا ہے آپ کو سواد اور لام ٹھیک ہے یا سواد لکھ دیا جائے گا سواد اور لام ٹھیک ہے قرآن مجید کے آخر میں روموز دیے ہوئے ہوتے ہیں روموز اوقات لکھا ہوا ہوتا ہے ان کو بھی سمجھے اچھا وہ بڑا ضروری مجید کو پڑھنے کے حوالے سے رموز و اوقات جو ہوتے ہیں تو وہ بھی کہاں پہ وصل کرنا ہے کس جگہ کے اوپر وصل نہیں کرنا وہ اور چیز ہے ٹھیک ہے ملانے کے حوالے سے یہ اور چیز ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ابھی ہو گیا ابھی تقریباً کوئی دس سے پندرہ منٹ کے اندر آتے ہیں واپس تو پھر ہم انشاءاللہ آگے پھر ناپ کا سبق شروع کرتے ہیں ابھی کیونکہ میں دوبارہ سے ایک سٹارٹنگ ہم لے رہے ہیں تو پھر ذرا اس لیے میں نے تھوڑا سا یاد کروایا ہے تو انشاءاللہ پھر اب انشاءاللہ بس اب میں انشاءاللہ تقریباً دس منٹ تک جو ہے میں انشاءاللہ بس فرش پڑھ کے آتا ہوں فرش پڑھتا ہوں بعد میں سنتے ہیں بہتر وغیرہ میں بعد میں پڑھ لوں گا لیکن سبق میں انشاءاللہ جلدی ابھی اسٹارٹ کرتا ہوں پھر میں ٹھیک ہے جی السلام علیکم